اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدیاں وال یہاں تمہارے تھرنی کی جگہ ناؤ تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ نب سے ازن مانگتا تھا یہ کہہ کر ہمارے گھر بے حفاظت ہے اور وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بے اگنا